سورہ کی ایک طویل آیت کا ابتدائی شکار ہوتی ہے وہ ٹکڑا ہے محمد رسول کا اور یہی ٹکڑا کرنے طریقہ کا دوسرا دوسرا ترجمہ یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کا سال ہے ایک تو آپ کا نام بتایا گیا دوسرے آپ کا منت بتایا گیا تیسرے یہ منتو کس نے دیا اتر دیا نام آپ کا ہے عہدہ منصب کیا ہے جس پودا مقصد پر آپ کو قائم کیا گیا وہ حدیثہ اور یہ بہت کس کی طرف سے ملا اللہ اس میں آپ کا نام بھی ہے آپ کا منصب بھی ہے اور منصب کس نے دیا اس کا بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ میں نو ڈیلو محمود پاشا قلم کی مصری جو عید میں کمائے ہے وہ اسی نو ربی الاول کی پیدائش کے بارے جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی اس وقت صبح صادق کا تھا اور مکہ میں اس وقت چار بج کر کے بیس منٹ آپ کی پیدائش جب آپ پیدا ہوتی یعنی یتیمی کی قیمت یہ ہے کہ سے کمزور طبقہ یتیموں کا رکھنا ہے اللہ نے آپ کو یتیم پیدا فرمایا تاکہ آپ یتیموں کے اخبار اور مشکلات سے عملی طور پر بخوبی آگاہ ہو سکے پہلے شہر اور علماء شہر میں یقینی کی ایک اور قسمت بیان کرنا کہ اگر آپ کو والد کردہ ہوتے اور کچھ ہی سالوں بعد آپ کے والدہ کا بھی انتقال ہو اگر والدین آپ کے بغیر حیران ہوتے تو دوسرے بہنوں اور بھائیوں کی پیدائش خارج کا انکار نہ تھی دوسرے بہن اور بھائی پیدا ہوتے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدائشی طور پر یقین بنا دیا کچھ سالوں کے بعد آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تاکہ کوئی بہن پیدا نہ ہو کوئی بھائی پیدا نہ ہو اس طرح کوئی آپ کے مسیل ہونے کا ہو یقین کے بعد سب سے کمزور معاشرے کا کا کا طبقہ طبقہ غلام ہو رہا ہے اللہ اللہ کے رسول صلی علیہ وسلم ان کے بارے میں بھی شروع اور یہ آپ کتاب کے ہے

رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا فدا اپنی مگر کا حکم تھا تو اب فتبر فقامت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ یہ کیا فوجد کی مفتی مدد تلا ومعروف فقال لولا اشیت القوانی یوم القیامتی لأوجعت في هذا میری ایک نوکری آپ ان سے آواز آواز سننے کے بعد بھی وہ آپ کے پاس نہیں ہے

جلدی آئی تو تو نبی کے کے صلی اللہ علیہ ہاتھ میں مسواک کیا فرمایا کرنا لا پکڑتا اور قیامت میں میں اگر گرفت کا مجھے ڈر نہ تو بات مارا اس بات کتنی بڑی ہوتی ہے اور ان سے مارنے پر آدمی کو کتنی چوٹ لگتی ہے اندازہ لگایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لوٹی کو مزوار سے مارنا بھی کرا دیا قیامت سے لے کر گرفت کا کون معاملہ تو اس پر مجھے اس مزوار لوڈیوں کے ساتھ مجھے آپ تیار بتاتا ہے کہ آپ غلاموں اور لوڈیوں کے ساتھ کس طرح اپنے کو لوگ فرماتے ہیں غلاموں اور لوڈیوں کے بعد معاشرے کا سب سے کمزور طبقہ عورتوں کا ان کے بارے میں لگے کہ دونوں ماں بڑے نے کیا کرنا حا حضرت تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جو کے پاس سب سے کمزور کرتا معاشرے کا مزدوروں کا کرتا

حضرت عبداللہ کی عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مزدور کو اس کی اجرت دے دو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ سوکھے پسینہ سوکھنے سے پہلے ہی مزدور کو اس کی مزدوری دے دی کی کتاب کے اندر میں نے ایک واقعہ پڑھا وہ کہتے ہیں کہ جانا بات کے اندر میرا آنا ہوا صاحب نے واقعہ بیان کیا کہ مدراس کے اندر ایک مسلمان کی لیبر فیکٹری وہ صاحب دینی قطب کے مطالعے سے کافی شوقین تھے اور جب بھی بارش اوقات حاصل ہوتے تو وہ دینی کے مطالعے سے اور مکانے ایک مرتبہ وہ آفس میں بیٹھے ایک کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے اچانک ان کی نگاہ جو عبداللہ عمر عمر تھے جن میں بھی ہے کہ مزدور کا مسیح سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری ہے ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے فون کھایا فیکٹری کے مینیجر سے رابطے کا بیان کیا اور کہا کہ آج سے مزدوروں کی مزدوری کے ہے جیسے اس وقت فیکٹری کا اصول یہ تھا کہ ہفتے کے مزدوروں کو ان کی مزدوری کی میں نے جب اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا تو کمپنی کے مالک سے یونین کے لیڈر نے قائم کا اور کیا ہے اور کہ پہلے اجرت ایک ہفتے میں مزدور کو دی جاتی تھی اب ڈیلی مزدوری کا حکم دے دیا گیا کمپنی کے مالک نے یونین کے لیڈر کو اپنے آفس میں بلایا اور اس کے سامنے یہ بھی کردہ اس کا مفہوم کے دیکھا اور کہا کہ یہ ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ان کی جگہ کہ مزدور کا پسینا ٹوٹنے سے پہلے ہی کی مزدوری دے دی جائے یونین کا لیڈر دفتر سے چلا تو گیا لیکن رات بھر یہ اس کے ذہن میں بھی نہیں اس نے سوچا کہ آج سے چودہ سو سال پہلے کے ریگستان میں پیدا ہونے والا ایک جسے مدراس کی ایک لیزر فیکٹری کے اندر کام کرنے والے ایک غریب مزدور کے بارے میں اتنا خیال ہو وہ آپ کی سمجھا اس میں تین اور اور چھ ماہ کی پوزیشن سے تقریباً ستائیس آدمی اس کے ہاتھ میں چڑھ گئی اللہ تعالیٰ کے سال ہے اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہمارا اوکل کئی جہاں کا مطلب ہے ہم نے آپ کو پورے جہان کے لیے رحمت بنا رکھے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ ہے اتنی بڑی بات ہے وہ کہ آپ پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں ایک جگہ تمہارا اور اپنا کبھی تک ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بدل کر دیا اور میراج میں اللہ تبارک کو تعالیٰ آپ کو اتنی بلندی پر لے گیا اتنے عروج کے اوپر لے گیا کہ اتنی بلندی کسی انسان کو حاصل نہیں اور ہم نے اپنے پاس پورا کر کے آپ کو جس کی عظمت کا یہ حال ہو دوسری طرف اس کا انتظار حدیثوں میں ہم دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں تو حیرت سے باہر آدمی کے ذہن کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں کہ آپ جب کسی راستے سے گزرتے ہیں بچوں کو کھیلتے دیکھتے تو آپ بچوں کو برابر ہو ہے بچوں کو عورتوں کی مشی کی بات جب گزرتے تو عورتوں کو ہے کہا گیا اگر آپ کو اپنے گھر پڑا تھا تو آپ اور ان کتابوں کو پہنچ کر ضرور دور دیکھ ہیں کوئی تکبر نہیں کوئی فرق نہیں کبھی کبھی تو آپ اس طرح سے اپنی گائی کا اظہار کرتے تھے کوئی آیا اور آپ اس آپ کا دیکھ کر کے حیرت بنا ہو کہ سرکار نے جس کو نہیں بنایا ہو جس کو آسمان کے اوپر بلایا ہو جس کا مرتبہ کیا ہو وہاں کے ساتھ رہتا ہو آپ نے سماج میں بیٹھا رہتا تو بندہ رہتا اتنا عظیم شان ہوتے ہوئے آپ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ آنے والے نے جب آپ کے اندر نشست کو دیکھا پیسے کے انداز کو دیکھا تو سنچر آپ نے تسلی کے لیے بنایا کہ مجھے دیکھ کر تم گھبرا رہے ہو میں تو اس عورت کا کا بیٹا ہوں جو گوشت ہے انتظار کی آپ کسی کسی کسی بھی اور دنیا کے بڑے بڑے مشکل پر قدر لگے گی اللہ

آپ کے بارے میں بتائیے تو یعنی قرآن جو پتہ ہے آپ کی حیات مبارکہ اس ماں محنت کا پتہ قرآن کی بڑی کرتی رضی اللہ تعالیٰ ابو بابا نابینا ہو گئے آپ لیے دھیرے دھیرے آئے آپ نے کہا آپ نے کیوں کر سے کمزور ہیں آپ کی مجھے بلا کے آپ کو میں آپ کی خدمت میں آئے اللہ یہ اس وقت کی بات ہے نا طاقت ہو چکی ہے ایک پاٹے نشان دے رہا ہے پاٹے کا انتظار دے رہا ہے آپ کی ساری سب آپ کے انتظار آپ کے تعلق میں ہے ایک پاٹے اس طریقے کا ہوتا ہے پاٹے کے چہرے پر جو رنگت ہوتی ہے لوگوں نے ملاقات کیا ہوتا کا جو تکبر ہوتا ہے پارے کی جو ہے ہوتی وہ دنیا نے دیکھا ہے اور جو لوگ ان کے دیکھ نہیں سکے انہوں نے کتابوں میں ان کے بارے میں پڑھا ایک دیکھیے کہ کو ملنے کے لیے آتا ہے تو آپ نے چپ کر لیے بنا لیا ہوگا فضل و کمال کی قدر کر کرنے کے صاحب علم کی صاحب اقتدار کی آپ بڑی قدر اور باب علم و فضل کی بڑی قدر کرانے کی آپ کے یہاں بنو قریضہ کے یہودیوں نے جب حضرت صاحب نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا حکم بنایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے صاحب نے معاذ سبھی لوگوں پر سوال ہو کر کے آتے ہیں تو آپ آپ کہتے کو اپنے سردار کے کے گا علم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یہ مسئلہ ہے اور ان ان کی کی طریقے قدر ساتھ نے کہا کہ ایک دفعہ کر کے ایک شخص نے کہا یا اے بہت میں سب سے اچھے

یعنی میں نے اخلاق کی تین قسمیں پڑھی جی چاہتا ہے وہ تینوں قسمیں آپ کے سامنے بیان کر ایک ہے اخلاق حسنا ایک ہے اخلاق کریم آنا اور آخری درجہ ہے اخلاق عظیم اخلاق حسنا یہ ہے کہ کسی نے آپ کو

اس نے آپ کے ساتھ مجھے سلوک نہیں کیا آپ نے اس کے ساتھ مجھے سلوک کر دیا یہ ہے اپنا اور ایک آدمی نے نہ آپ کے ساتھ اس نے سلوک کیا بلکہ آپ کو دانیا دی آپ کو پورا بھرا کہا آپ کے ساتھ ارجن رکھا رکھا ایسے آدمی کے لیے رحمت کی دعا کرتا یہ رشپتی

فرش ریتنے والے کیڑے دوا فرش اڑنے والے کیڑے پتنگے یہ آ آگ کے گرد رہے میں ہوں کہ اسی طریقے سے تمہیں تمہاری پکڑ کر کے پیچھے رہا ہوں اور تم کچھ کرواؤ اور کچرا رہے گرنے چلے جائے کا اتنا پیسہ تو کہ لوگ میں گر گئے ہوں اور یہ آگے بڑھتے تھے ان کی انہیں سے دور کرنے کی کوشش کرایہ اخلاق پھر اور ایک روایت اور میں آپ کے سامنے پیش کروں ایسے بات اور بنا سب جائے رہتا ہے

دوسرے بیان کے اثر میں ہم پتہ کہ کا ایک جواب دے دیا جواب دینا تھا اس کی جانی کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس سے کہا تھا کھڑے ہوئے اور آپ اور کھڑے ہوئے تو جی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور چلے گئے آگے بڑھنے کے اثر میں ہم آپ کے ساتھ ہو گئے پتہ نہیں ہم لوگ اوپر تھے حضرت جب ہم آپ کے ساتھ ہو گئے میرے لگے کیا جائے گا بات سے جائے گا مجھے بالکل اجازت دے رہا اور آپ کہتے مسکرا رہے تھے لیکن جب میں نے اس کی ایک بات کا جواب دے دیا تو آپ زبردست ہو گئے اور اتر چل گئے ایسا کر تم کیا بات ہے کیا میرا حق نہیں ماننا تھا کہ ان کی ساری گاڑیوں کا ایک جواب میں نہیں گی میں لیکن اس کا جواب کرنا بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ تمہارے ساتھ ایک ساری کا سارا ہے کرنا کرنا ہے وہ اس کی گاڑی کا جواب دیا تھا

جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی وضو کو پڑھو یعنی پوری رات پڑھو وہاں حضرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وضو کو پڑھو فین تعاقب وراء ظهری وكان احدنا يلتف من كفره بمن كفره وقدره بذلك كما هو صحيح في ذلك حضرت انس بن مالك فرماتے ہیں تم لوگ اپنی کو بالکل درست رکھو اس لیے کہ میں تم کو اپنے پیٹ کے پیچھے دیکھتا زندگی اور یہ حکم سننے کے بعد کہتے ہیں تمام کیا تم ہم نے اپنے سانٹے کو اپنے بھائی کے کے کھڑا ہو جاتا اور اپنے قدم کو اپنے ملا کرا یہ کرنا ہے کہ نئے کوشش کی نماز کی حالت میں نمازی کو اپنی پیٹ کے پیچھے سے دیکھتے

میں بیٹیوں کو مسلمان ماؤں کو نور ضرور کرنا چاہیے کم سے کم ہفتے میں ایک بار سورہ نور کی ضرور ملاوٹ کر رہے تھے کو ہندو بتا بنایا کرنے کے بعد اس کا ایک جو مدرشن ہوا ہو کہ یہ دشا کہانیاں

لکھا سارا وجہ کچھ لوگ اپنے آپ کے سچے ندی کے باہر ہی ہیں حضرت حضرت سے سے سے نبی کی طرف ہے کا ہوتا تھا کے ساتھ اتنے بڑے بڑے صحابے ہمارے ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ ہم کو ایک حضرتوں ہے اور ایک شاید رسول ہے

کہ تم مہارت مہارت پر ابھی ابھی بالکل کمزور ہو تمہارا پختہ نہیں ہے تم اپنے آبادی مہارت کو پکا کرو ہمیں تمہاری سمجھ میں یہ دیکھا گیا کہ اللہ ہمارا بتانا اپنے رسول کی جمع کر سکتا ہے ہو تمہیں سمجھ کے تمہارا ہاتھ

اور آپ کو یہ فکر پڑھوں جب میں اخلاق کے اوپر گفتگو کروں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا اخلاق کیا سب کو قیمت اسلام ہے اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حصے کے اوپر

یہاں زندگی کا تذکرہ نہیں کیا جائے بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے ترجمہ کرتے ہیں جیسے وہاں آیات رسول اللہ اس وقت مسئلہ ایک جگہ وضاحت کرتے ہوئے بتایا گیا کہ آپ چاہے نہیں

وہاں ٹریفک سگنل ہے یہ سگنل بتاتا ہے کہ ٹریفک کو کم رکنا ہے اگر یہ ٹریفک سگنل نہ رہے تو پھر حادثات ہر کبھی کبھی حادثہ ہو ٹریفک سگنل پر کھڑا آپ جو سگنل دیتا ہے کس کو کس طرح ایسے کو کس طرح جنت کا آتا ہے نہیں لگ پائے گا کہ انسان کو کس طرح جا رہا ہے آپ لوگوں کو جانا ہے اور طرف لوگوں کو نہیں جانا ہے اور لوگوں چل رہا ہے اور

ایک گھنٹے تو آپ کیے یہ سطح آپ کے نام میں بھی ایک سر یہ صرف محمد جانتے محمد کسے بولتے ہیں یہ ہم والا جو نام ہے تو ایک بات کا بول ہے ہم نے کیا کیا مطلب اس کی تفصیل مفسرین نے کی ہے محمد من کرتا جس کی قابل تعلیم آدت ہے جس کی قابل تعلیم آدت ہے حد سے زیادہ پڑ جائے وہ محمد اسی وجہ سے اسے قابل تفصیل لایا گیا ہے نہ کہ محمود جو محمد کے اندر زور ہے وہ محمود کے اندر جبکہ دونوں کا تعریف کیا ہوگا اور اگر میرا حافظہ غلط نہیں کر رہا ہے تو باب تبدیلی کی جہاں بہت ساری خصوصیات ہیں ان ہے یعنی جس کے تعلیم ہو جائے کا نام نام اس وجہ سے انسانت کے ساتھ شروع کر کے آ گیا ہے تاکہ کوئی بات میں چل کر کے دعویٰ نہ کرے کہ میں نبی ہوں نام آپ بتا دیں کوئی مرزا مراد محمد کے نہ کہے اسلام احمد کے نہ کہے کہ میں نبی ہوں نام بتا دیا گیا ہے کہ میرے نبی کا نام محمد ہے اور یہ نبی ہی نہیں رسول ہی نہیں بلکہ خاتم نبی ہی نہیں تین ہے نبی بھی آپ ہیں رسول بھی آپ

عجیب بات یہ ہے کہ خاتم النبیری کا تذکرہ ایک واقعے کے سیاق میں ہے واقعہ چل رہا ہے واقعہ کیا ہے کہ زیرت بنت جہش کا نکاح دوسرے سے ہر وقت ہو گیا انبند ہو گئی معاملہ کرا تھا منتظر دونوں کو جمع کرا اور دیکھ کے آئے کے دربار میں اور اور سماج کا ہے ہے کرم چلی میں نہیں نہیں اس کی کی بیوی بیوی حقیقی حقیقی طرح جیسے بیٹے سے باپ شادی کر سکتا تو ہوتی بیٹی کی طرح ہوتی ہے ایسے ہی بیٹے بیٹے کی کی کی بیوی بیوی بھی حقیقی طرح ہوتی ہے اس اس رسم رسم کو کیس کو اللہ نے جانا تھا اور آپ نے نہیں جانا تھا جہاں آپ نے فرمایا کہ اب دونوں کے درمیان خراب ہو گئی ہے نا تو برابر ہوگا کئی تم نے نہ ہوگا اور اچھا کہا اور زید نے اپنی حالت پوری کر لی دونوں کے درمیان خراب ہو گئی ہے تو اب ہم نے آپ کا نکاح کر دیا اس سے یعنی آپ اسے نکاح کر رہے ہیں یہ رسم تبیت کو ختم کرنے کے لیے آپ کو منتخب کیا گیا جس رسم جاہلیت کو رسم سب کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کہا نے آپ کو منتخب کرنا ہے اور اس طرح سے رسم بد کا خاتمہ ہوا اگر سے بہت سارے پروٹیکٹ کے ہوئے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جس کو محمد تو اپنی بہت زیادہ شادی کر لی نو روز میں بہت سارے پروٹیکٹ تو اس بات کی یہ سیاح لے جائے کئی بات آپ ہاں، کے خاتون ندی نہیں چاہیے نقصان ہے کہ اس واقعے کے بہت میں آپ کے خاتمہ ندی کا خاتون ندی کا سرکرا اس بات یہ ہے کہ اس واقعے کو ابھی نکال دیا جائے اس کے بعد کوئی نتیجہ کے بارے میں اس کے دیکھے سب کو ضرور یہ واقعہ خود اس بات کی طریقے سے آپ میں آخر آپ کے لیے جو آپ کے پاس نبوت کا ہے چھوٹا ہے تب یہ تو آپ کے نام کے بارے میں بات کی رسالت کے بارے میں

تو اس کا یہ چلانا نہیں ہے جس کو کرتے ہیں وہ یوں کر چکا ہے اس لیے کو اللہ کی طرف سے اس منصب کو بتا کیا جائے تو منصب سارے سے آپ جو بولے وہ واجب تعمیر ہے گویا کہ سوال آپ کی ہوتی ہے بات نہ کرتا ہے ہوتی ہے اگر آپ منصب سارے سے سارے سے پیٹ ہو لیکن محمد اللہ اللہ کے حصے سے بول رہے تھے بشر کا بول رہا ہے آدمی تصویر کیا کر ہے اور بھی کیا کر سکتا ہے دلیل دلیل سلسلے میں دو حصہ ہے نام پیش کر رہا ہوں پہلے وعن ابن رضي الله عنه أن زوج خديجة كان عبدا يقال مقيم كأن أنظر إليه يسوق خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباسي يا عباس ألا تعجب من حبي ہے فقال النبي صلى الله الله عليه وسلم انه قال يا رسول انما انا لا هذا البخاري البخاري في في حضرت حضرت حضرت امام عبد عبد کا کا فرماتے ہیں کہ ایک لمبی اور اور اور اور کوئی سارے بنتے بہت خوبصورت یہ دیکھنے کا کہنا ہے کہ اور غلام کی

مدینہ کی گلی چلتے رہتے تھے تم ہر پہاڑ بھی مجھے وہ گلی میں ہم کے لیے چلے جاتا رو وہ تم وہ سبھی اٹھانا چاہیے جس گلی میں جاتے گلی میں پہنچا اور روتے رہتے اور ان کے ہاتھوں گاڑی کے اوپر بیٹھ کر رہے کہ اور

اللہ آپ کا مشورہ نہیں آپ کا یہ مشورہ کون کون کہہ رہے کہتا ہے کہ اللہ کو کہا شریف اسلامیہ کے اندر اور کسی مکان نہیں کیا ہے رسول جو سڑک ہوتا ہے ہوتا ہے جو آگ ہوتا ہے پرو ہوتا ہے نہیں اس بات کی خلاف کرنے کے لیے اگر ہے اگر وہ کام سے بول رہا ہے تو اس سے زیادہ آزادی عورتوں کو اور کیا کیا جا سکتی ہے اس طریقے کی آزادی کہ اپنے ہر کی بات سے اختلاف کرے کیا کسی قانون میں کسی ملک کے قانون میں دی جا سکتی ہے بولو جو اسلام میں آپ کے مقام بحث کرتے ہیں ذرا سوال لگاتے

پوچھا کا بھی تمہارے جب کیا ہوا تو لوگوں نے نے نے کہا کہا کہا کہ اللہ کے آپ آپ آپ ایسا ایسا ایسا ایسا اس اس کا کا کیا لوگ لوگ پوری دنیا دنیا کو تم اپنی معاملہ کر یہ یہ سب ہم باتیں رہی طرح کام سے بولے تو آپ آپ کی بات نہیں آدمی اس کو کرنا بھی چھوڑ لیکن جب جب رات ہوتی ہے تو دور باتیں ہوتی ہے طریقے سے اس چیز کی شنا ہےکار ہوتا ہے تو دیتا ہے کچھ کمی دیتا ہے اور حیات تمہارے سامنے اسی طرح ہے یونیورسٹی میں کوئی چیز بالکل واضح اس کی زندگی کا تمہارے سامنے ہے ہے ہے لوگوں کو ملتا اس میں دیا کہ تمہارے سامنے ایسی پوری زندگی نہیں چاہیے میری زندگی کا لمبا لمبا تمہاری نظام کے سامنے ہے کیا میری زندگی کے کسی لمبے پر کیا میری کتاب زندگی میں کسی خوش کروں اوپر تم مجھے رکھ کر کے کہہ سکتے ہو کہ ہمارا کیا ہے میری زندگی کا بہت بڑا روشن ہے

بولتا ہے ہے ہے ہے ہے تو سوال اس اس کی کی ہوتی ہوتی ہوتی ایک ایک ایک ایک ایک لفظ لفظ میرا ہر بات بات بڑی اور اور کا بابا جن کوئی ان کو زبان ہوتا وہ اپنی ہوا سے ہو جاتی ہے یہ نبی اللہ علیہ وسلم بارے میں